صحرا کی ریت سورج کی گرمی سے تپ رہی تھی چلتے چلتے اس نے گھوڑا روکا اور پیچھے مڑ کر دیکھا پیچھے اس کے ساتھی کا گھوڑا چلا آ رہا تھا اس گھوڑے کے سوار کی حالت سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ شدید زخمی ہے اپنے ساتھی کو پیچھے آتا دیکھ کر اس نے دوبارہ اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا اس کے انداز سے بے چینی ظاہر ہو رہی تھی لگتا تھا کہ اسے کہیں پہنچنے کی جلدی ہے لیکن وہ اپنے زخمی ساتھی کی وجہ سے آہستہ چلنے پر مجبور تھا حدید اس کے ساتھی کی آواز سنائی دی اپنے ساتھی کی آواز سن کر اس نے اپنا گھوڑا ایک بار پھر روک لیا حدید میں تمہارا مزید ساتھ نہیں دے سکوں گا اس کا ساتھی کہہ رہا تھا تم میری وجہ سے اپنی رفتار آہستہ نہ کرو تم کیسی باتیں کر رہے ہو حدید نے اپنا گھوڑا اس کے قریب کرتے ہوئے کہا میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا میری زندگی سے زیادہ وہ خبر اہم ہے جو ہم لے کر جا رہے ہیں تم جتنی جلدی ہو سکے یہ اطلاع سالار قطبہ بن مسلم تک پہنچا دو حدید کے ساتھی نے گھوڑے سے اترنے کی کوشش کی لیکن زخموں کی تکلیف کی وجہ سے وہ اتر نہ سکا یہ دیکھ کر حدید نے اسے گھوڑے سے اتار کر ریت پر لٹا دیا لیکن اس کوشش میں اس کے ساتھی کے زخموں سے خون بہنے لگا حدید نے خون روکنے کی کوشش کی لیکن خون رک نہیں رہا تھا یہ دیکھ کر حدید کے ماتھے پر پریشانی سے شکن نمودار ہو گئی حدید میری بات مان لو حدید کے ساتھی نے اسے پریشان دیکھ کر کہا تم میری وجہ سے نہ رہو میری زندگی سے زیادہ اہم اس اطلاع کا سالار تک پہنچنا ہے اور میں تو ویسے بھی چند لمحوں کا مہمان ہوں یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا زخموں سے خون بہ جانے کی وجہ سے اس پر نکاہت تاری ہو رہی تھی اور اس کے لیے مزید بولنا مشکل ہو گیا تھا اس نے یہ تمام الفاظ بڑی مشکل سے ادا کیے تھے حدید جلدی کرو اس نے بڑی مشکل سے کہا اس کی آواز ڈوبتی جا رہی تھی حدید تم جتنی جلدی ہو سکے یہ اطلاع بن مسلم تک پہنچا دو ورنہ کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا اس اس کی کی کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور آواز سرگوشیوں صورت اختیار کر چکی تھی اس لیے حدید نے اس کے منہ سے کان لگا دیا اس کے ساتھی نے پھر کہا حدید کو اس کے الفاظ بڑی مشکل سے سنائی دیے اس کا ساتھی کہہ رہا تھا کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا حدید حدید تم جلدی کرو تم جلدی کرو اور پھر اس کی آواز ڈوب گئی وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا حدید کو ابھی تک اس کے الفاظ سنائی دے رہے تھے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا وہ کچھ دیر اسی طرح بیٹھا رہا پھر وہ اٹھا اس نے اپنے ساتھی کے گھوڑے کو اپنے گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا اس نے اپنے ساتھی کی لاش اپنے گھوڑے پر رکھی اور خود بھی اس گھوڑے پر اسی گھوڑے پر سوار ہو گیا سوار ہوتے ہی اس نے گھوڑا سرپٹ دوڑا دیا حلیے سے وہ کوئی عالم لگتا تھا اس کے چہرے پر قدرے لمبی مگر سلیقے سے تراشی ہوئی داڑھی تھی وہ شام کے پھیلتے اندھیرے میں چلا جا رہا تھا اس کی چال میں ایک ایک وقار تھا بظاہر وہ اپنے حال میں مست تھا لیکن وہ غیر محسوس انداز میں اپنے چاروں طرف نظر رکھے ہوئے تھا مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد آخر میں ایک مکان کے سامنے جا رکا اس نے اس طرح ادھر ادھر دیکھا جیسے غلط راستے پر آ گیا ہو اپنے ارد گرد کسی کو نہ پا کر اس مکان کے دروازے پر اس نے خاص انداز میں دستک دے دی کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور وہ فوراً اندر داخل ہو گیا اندر داخل ہوتے ہی وہ پلٹا اور اس نے دروازے کو بند کر دیا تمہیں کسی نے آتے ہوئے تو نہیں دیکھا وہ دروازہ بند کر کے مڑا تو دروازہ کھولنے والے نے اس سے سوال کیا نہیں اس نے مسکرا کر جواب دیا آؤ میرے ساتھ دروازہ کھولنے والے نے کہا اور اندر کی طرف بڑھ گیا وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا مکان اندر سے تاریخ تھا لیکن وہاں اتنی روشنی موجود تھی کہ وہ دوسرے شخص کے و خال دیکھ سکتا تھا چند کمروں سے گزرنے کے بعد وہ دونوں ایک راہداری میں داخل ہوئے راہداری کے ایک کونے میں مشال جل رہی تھی جس کی وجہ سے وہاں روشنی تھی راہداری ایک کمرے کے دروازے پر ختم ہوئی تھی راہداری عبور کرنے کے بعد وہ دروازہ کھولنے والے شخص کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا باقی مکان کے برعکس اس کمرے میں روشنی تھی قالین بچھا ہوا تھا جس پر تین آدمی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے ان تینوں میں سے جو ایک نمایاں نظر آ رہا تھا چبتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اپنی پہچان کراؤ اس نے آنے والے کو گھورتے ہوئے کہا اس نئے آنے والے نے جیب سے پیلے رنگ کا رومال نکالا اور اسے لہراتے ہوئے بولا مجھ سے کوئی ریشمی رومال خریدے گا اس کی بات سن کر کمرے میں موجود لوگوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا لیکن یہ تو پیلا رومال ہے جبکہ مجھے سرخ چاہیے اس آدمی نے کہا جو عمر میں سب سے بڑا تھا تم یہی خرید لو اس نے دوبارہ کہا اسے نئے قلعے کا خونی انقلاب سرخ کر کر دے گا اس کی بات سن سب باری باری اٹھے اور اس سے مسافہ کیا مسافے سے فارغ ہو کر وہ ایک طرف بیٹھ گیا وہ خاصا محتاط نظر آ رہا تھا کہو کیا خبر لائے ہو اندر موجود لوگوں میں سے ایک نے اس سے پوچھا مجھے نئے قلعے والوں نے بھیجا ہے آنے والے نے جواب دیا وہاں کام منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے وہاں کی آبادی کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے مجھے یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تم لوگوں کی کارکردگی کیا ہے نئے قلعے والوں کو بتانا کہ ہم ان کے اشارے کے منتظر ہیں ادھیڑ عمر شخص بولا ہمیں جو ہی اشارہ ملے گا ہمارا گروہ حرکت میں آ جائے گا تو پھر تم ہمارے اشارے کے منتظر ہو اس نے کہا میرا کام صرف اتنا ہی تھا میں اب چلتا ہوں یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا اس نے سب سے مسابہ کیا پھر وہ مکان سے باہر نکل آیا مکان سے نکل کر وہ کچھ دیر بلا مقصد گھومتا رہا پھر اس نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اب وہ شہر سے باہر کی طرف جا رہا تھا شہر سے باہر آ کر اس نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا جب اسے اطمینان ہو گیا کہ کوئی اس کا پیچھا نہیں کر رہا ہے تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی داڑھی کو پکڑا اور اسے ہلکا سا جھٹکا دیا داڑی اس کے ہاتھ میں آ گئی اس داڑھی کو نیچے سے اس داڑھی کے نیچے سے ایک خوبرو نوجوان کا چہرہ نکلا جس پر چھوٹی مگر سلیقے سے تراشی ہوئی داڑھی ہوتی تھی اس اس کے ساتھ ہی نے جیب سے سفید رنگ کا رومال نکالا اور اسے سر پر باندھ لیا اب وہ بالکل بدلے ہوئے ہولیے میں تھا اس کام سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ شہر کی طرف چل پڑا ابھی وہ چند گلیا ہی مڑا تھا کہ پیچھے سے ایک آدمی آیا اور غیر محسوس طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اس کا انداز ایسا تھا کہ اگر کوئی انہیں دیکھتا تو یہی سمجھتا جیسے وہ دونوں کافی دور سے اکٹھے چلے آ رہے ہیں کہو کیسا رہا اس کے ساتھ چلنے والے نے مسکرا کر اسے مخاطب کیا مجھے حالات سے خطرے کی بو آ رہی ہے اس نے جواب دیا کیا اس نے ٹھیک لوگوں کی نشاندہی کی تھی اس کے ساتھی نے پوچھا ہاں اس نے سا جواب دیا کہیں ان لوگوں کو تم پر شک تو نہیں ہوا اس کے ساتھی نے دوبارہ سوال کیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی بالکل بھی نہیں اس نے جواب دیا تم نے اچھی طرح تو دیکھ لیا تھا نا کہ کسی نے تمہارا پیچھا تو نہیں کیا اس کے ساتھی نے پوچھا یہ اطمینان تو میں نے اس مکان سے نکلتے ہی کر لیا تھا اس نے جواب دیا باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں چلتے جا رہے تھے پھر وہ ایک مکان کے دروازے کے سامنے روکے تو اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے تم دونوں نے اتنی دیر کر دی حدید دروازہ کھولنے والے نے دروازہ بند کر کے مخاطب کیا حدید اس کا نام تھا وہ اور اس کے باقی دونوں ساتھی قطیبہ بن مسلم کے نظام جاسوسی کے رکن تھے یعنی یہ تینوں قطیبہ بن مسلم کے جاسوس تھے قطیبہ بن مسلم کی یہ خوبی تھی کہ اس نے اپنے جاسوسی کے نظام کو صحیح معنوں میں فعال بنا دیا تھا اس کے جاسوس پتھر کا سینہ چیر کر بھی راز نکال سکتے تھے حدید اور اس کے ساتھی ایسے ہی جاسوس تھے جو ہر رنگ اور ہر ڈھنگ استعمال کر کے اپنے مقصد تک پہنچنا جانتے تھے حدید اور اس کے ساتھیوں کو ایک اہم خبر ملی تھی اور اگر یہ خبر سچی تھی تو بلخ کی مسلمان آبادی سخت خطرے میں تھی یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے نو بہار میں ایک قافلہ آ کر رکا تھا قافلے میں زیادہ تر تجارتی سامان تھا اس شہر میں قافلہ آرام کی غرض سے رکا تھا دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ قافلے کے لوگ اپنی ضرورت کا سامان خریدنا چاہتے تھے قافلے کی اصل منزل تھی چند دن کے قیام کے بعد یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا قافلہ تو چلا گیا لیکن کوئی یہ نہ دیکھ سکا کہ دو آدمی قافلے سے علیحدہ ہو کر شہر کی آبادی میں کہیں غائب ہو گئے ہیں ویسے بھی اتنے بڑے شہر میں دو آدمیوں کا ادھر ادھر ہو جانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا وہ آدمی کہاں غائب ہوئے تھے اور کیوں غائب ہوئے تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا نو بہار کے صبح و شام اسی طرح تھے جیسے کچھ نہیں ہوا لیکن یہاں ایک بہت بڑی سازش کا آغاز ہو چکا تھا قطیبہ بن مسلم جانتا تھا کہ ایسی سازش کسی نہ کسی جگہ ضرور ہوگی چنانچہ اس نے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھے ہوئے تھے وہ خوراسان میں بیٹھ کر ارد گرد کے علاقے میں چلنے والی ہوا کی آواز بھی سن لیتا تھا اس کی آنکھیں اور کان ہر علاقے میں موجود تھے حدید اور اس کے دوسرے جاسوس اس کی آنکھیں اور کان ہی تو تھے جن کے ذریعے وہ ہر علاقے میں ہونے والی سرگرمیوں کو دیکھ اور سن سکتا تھا اور اس نے اپنی ان آنکھوں سے نو بہار کے علاقے میں شروع ہونے والی خفیہ سرگرمی بھی دیکھ لی وہ جان چکا تھا کہ نو بہار میں جو قافلہ رکا تھا اس سے کچھ آدمی نکل کر شہر میں غائب ہو چکے ہیں لیکن وہ کہاں غائب ہوئے تھے یہ کسی کو نہیں معلوم تھا اور یہ بات معلوم کرنا حدید اور اس اس کے کے ساتھیوں کا کام تھا جو ہی حدید اور گروہ کو قطیبہ کی طرف سے ہدایات ملی وہ زیر زمین حرکت میں آ گئے نو بہار میں زیر زمین مسلمان جاسوس حرکت میں آ چکے تھے یہ جاسوس حدید اور اس کے باقی دو ساتھی تھے ان میں سے ایک طلحہ تھا جبکہ دوسرا عبداللہ ابھی ہمیں چند دن اسی طرح خاموشی اختیار کیے رہنا چاہیے حدید عبداللہ اور طلحہ سے کہہ رہا تھا تم یہ ذہن میں رکھو کہ ابھی تو اس سازش کی ابتدا ہوئی ہے جیسے ہی ان لوگوں ان لوگوں کی سرگرمی میں تیزی آئے گی ان سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور سرزد ہو جائے گی اور جو ہی ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہم ان تک پہنچ جائیں گے اور اگر ان سے ہونے والی غلطی ہماری نظر میں نہ آئی طلحہ نے خدشہ ظاہر کیا یہ بات میرے ذہن میں ہے حدید نے جواب دیا لیکن کیا تم نے غور نہیں کیا کہ قافلے سے دو آدمی غائب کیوں ہوئے ہوں گے میرے خیال میں وہ کوئی ضروری پیغام لائے تھے عبداللہ نے کہا بالکل حدید نے مسکراتے ہوئے کہا میرا بھی یہی خیال ہے وہ ضرور کوئی پیغام لائے ہوں گے اور ابھی ان کی طرف سے کئی اور پیغامات آئیں گے یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ لوگ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو جاتے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی سازش میں کامیاب ہوں ہمیں کچھ کرنا ہوگا اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی پیغام رسانی کے طریقے کا کھوج لگائیں یعنی یہ پتہ لگائیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو پیغام کیسے پہنچاتے ہیں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم بہت آسانی سے ان کی سازش کا حصہ بن کر اسے ناکام بنا سکتے ہیں حدید کی تجویز معقول تھی وہ تینوں ایسا کر سکتے تھے مزید کچھ بحث کے بعد وہ ایک قابل عمل منصوبہ بنا چکے تھے ایک رات سوتے ہوئے اچانک بادشاہ کی آنکھ کھل گئی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی بیوی اسے بلا رہی ہو پھر اس کی بیوی کی آواز چیخوں میں بدل گئی بادشاہ اس کو اپنا وہم سمجھا لیکن وہ اس وہم سے چھٹکارا نہ پا سکا اسی حالت میں صبح ہو گئی دن گزرتے گئے لیکن بادشاہ کا وہم ختم نہ ہو سکا اس نے بہت علاج کروایا لیکن اس کا وہم بڑھتا ہی گیا اور پھر وہ وقت بھی آیا جب بادشاہ نیم پاگل ہو گیا اس کے محل میں سازشیں شروع ہو گئی بادشاہ اب برائے نام حکمران رہ گیا تھا آخر اسے قتل کروا دیا گیا اس کے بعد آنے والے حکمران نا اہل ثابت ہوئے اور انہوں نے سلطنت کو جلدی ہی برے انجام تک پہنچا دیا وقت نے اس عظیم سلطنت کی ہر نشانی کو مٹا دیا تھا لیکن بادشاہ کے محل کے کھنڈرات لوگوں کی عبرت کے لیے رہنے دیے گئے مشہور تھا کہ اس کھنڈر میں چھڑیلے رہتی ہیں بعض لوگ کہتے تھے کہ یہاں بادشاہ اور اس کی بیوی کی بدروہیں رہتی ہیں کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ انہوں نے بادشاہ اور اس کی بیوی کی بدروہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ پسماندگی کا دور تھا اور وہ لوگ توہمات پر بھی یقین رکھتے تھے اس لیے جو بات کسی کے منہ سے نکلتی تھی اس پر یقین کر لیتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ رات کو تو دور کی بات دن کے وقت بھی ان کھنڈرات کا رخ نہیں کرتے تھے لیکن وہ دونوں شخص اس کھنڈر کی طرف بڑھے جا رہے تھے ایسے لگتا تھا جیسے انہیں کسی چیز کا خوف نہ ہو یا پھر انہیں یقین تھا کہ یہاں کوئی غیر مرئی مخلوق نہیں ہے کھنڈر کے قریب پہنچ کر وہ کچھ دیر رکے پھر اندر چلے گئے اندر جاتے ہوئے وہ یہ نہ دیکھ سکے کہ دو آنکھیں مسلسل ان کا تعاقب کرتی آ رہی ہیں یہ آنکھیں اس وقت سے ان کا پیچھا کر رہی تھی جب وہ خیموں کی بستی سے نکلے تھے وہ آنکھیں یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ خیموں کی بستی میں آگ بھی انہوں نے ہی لگائی تھی وہ دونوں کھنڈرات کی تاریخ تاریخ راہداری سے گزر رہے تھے راہداری کی دیواریں اور چھت انتہائی بوسیدہ تھی کئی جگہوں سے چھت غائب تھی یا جھک کر زمین کے ساتھ لگ چکی تھی راہداری کے ارد گرد کچھ مکمل اور کچھ آدھی دیواریں ہیولوں کی مانند نظر آ رہی تھی رات کے اندھیرے میں یہ دیواریں جن اور بھوت ہی لگتے تھے راستے کی رکاوٹوں سے بچتے ہوئے وہ دونوں شخص ایک بوسیدہ دروازے کے سامنے رک گئے مجھے تو بھوک لگی ہے ان میں سے ایک نے دوسرے کو مخاطب کیا بھوک تو مجھے بھی لگی ہے دوسرے نے جواب دیا لیکن یہاں کھانے پینے کا سامان کہاں سنا ہے یہاں بدروہیں رہتی ہیں پہلا شخص دوبارہ بولا آؤ انہیں مدد کے لیے بلاتے ہیں اس اس اس کے ساتھ ہی نے ہلکا سا لگایا ابھی کا ختم نہیں ہوا تھا کہ کھنڈر میں ایک پر اسرار سی آواز گونجی جسے بھوک لگی ہے وہ دروازے کے اندر آ جائے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا لو میں دروازے کی دوسری طرف روشنی کر دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی دروازے کی دوسری طرف روشنی ہو گئی یوں لگتا تھا جیسے کسی نے دوسری طرف مشعل روشن کر دی ہو دروازے کے دوسری طرف کا منظر ان دونوں کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا وہ تو پہلے ہی کھنڈر کے سنسان ماحول سے خوفزدہ ہو چلے تھے اور اب دروازے کی دوسری طرف ایک سجا سجایا کمرہ دیکھ کر وہ خوف سے کاپنے لگے وہ کمرہ کسی طرح بھی اس کھنڈر کا حصہ محسوس نہیں ہوتا تھا کمرے میں فرش پر عمدہ قسم کا قالین بچھا ہوا تھا اس اس کھنڈر میں طرح کا کمرہ واقعی عجیب لگتا تھا تھا ایسے محسوس ہوتا جیسے یہاں کوئی رہتا ہو اندر آ جاؤ وہی آواز پھر سنائی دی پتا نہیں چلتا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے کبھی یوں لگتا تھا جیسے یہ آواز کھنڈر کی دیواروں سے نکلی ہو اور کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی ایک آدمی کی آواز نہیں ہے وہ دونوں خوف سے کاپتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور راہداری ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب گئی اب وہاں صرف وہی دو آنکھیں موجود تھی تم لوگ تو بالکل ہی ڈر گئے جو ہی دروازہ بند ہوا ایک آواز ان کے کان میں پڑی یہ آواز اس آواز سے مختلف تھی جو راہداری میں وہ سن چکے تھے آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ بولنے والا مرد ہے اور وہ بہت محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے کون ہو تم آخر ان دونوں میں سے ایک ہمت کر کے بولا لیکن وہ حقیقت میں حد درجہ خوفزدہ تھے ابھی وقت نہیں آیا کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں کون ہوں اس آدمی کی آواز پھر سنائی دی پہلے تم اپنی شناخت کراؤ اچھا چلو پہلے تم اپنی تسلی کر لو دوسرے شخص نے کہا اب ان دونوں کا خوف خاصا کم ہو چکا تھا یہ بتاؤ تمہارے سر کے پیچھے کیا ہے نامعلوم شخص نے ان سے پوچھا میرے سر کے پیچھے بال ہے پہلے شخص نے کہا اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی یہ بتاؤ تمہارے سامنے کیا ہے اس نامعلوم شخص کی آواز پھر سنائی دی میرے سامنے نئے قلعے کا خونی انقلاب ہے پہلے شخص نے جواب دیا میرے خیال میں اب ہمیں ایک دوسرے کے سامنے آ جانا چاہیے وہی آواز بھی سنائی دی اس کے ساتھ ہی کمرے کے کونے میں موجود چھوٹا سا بوسیدہ دروازہ کھلا اور ایک شخص کمرے میں داخل ہوا کہو کیا اطلاع لائے ہو اس نے بغیر کسی رسمی تکلف کے سوال کیا نئے قلعے والوں نے پیغام بھیجا ہے کہ محترم برمک کو کم از کم ایک دفعہ وہاں ضرور آنا چاہیے اس سے پہلے کہ پہلا شخص بولتا دوسرے شخص نے جواب دیا میں یہ پیغام ان تک پہنچا دوں گا اس آدمی نے کہا جو کچھ دیر ہی پہلے کمرے میں آیا تھا لیکن ان کا نئے قلعے تک جانا حالات پر منحصر ہے ہمیں ابھی بہت محتاط ہو کر چلنا ہے کیونکہ مسلمانوں کے جاسوس سائے کی طرح ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں جب سے قطیبہ بن مسلم خوراسان کا گورنر بنا ہے اس نے اپنے جاسوسوں کو بہت چوکس کر دیا ہے ابھی حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم کوئی ایسی حرکت کرے جس سے مسلمانوں کے جاسوس حرکت میں آ جائیں نئے قلعے والوں کو کہنا کہ محترم برمک وہاں ضرور آئیں گے مگر ابھی نہیں برمک نو بہار کے عامل کا نام تھا بظاہر وہ مسلمانوں کا خیر خواہ تھا خود مسلمان نہیں تھا مگر اس کا جھکاؤ مسلمانوں کی طرف تھا یہ سب اس کا دکھاوا تھا اندر سے وہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھا اس کے بیوی بچے بلخ میں موجود تھے لیکن وہ خود نو بہار میں مقیم تھا نو بہار میں رہ کر وہ بلخ میں بغاوت کو ہوا دے رہا تھا اس نے بلخ میں باغیوں کی ایک جماعت بنا لی تھی اور اس کا رابطہ ان سے مسلسل تھا یہ دونوں آدمی جو کھنڈر میں آئے تھے بلخ سے ہی آئے تھے اور نئے قلعے سے ان کی مراد بلخ کا قلعہ ہی تھا ابھی تو اس سائش کا آغاز ہی تھا اس لیے یہ لوگ ضرورت سے زیادہ محتاط تھے اور کوئی پیغام اس شخص نے کہا جو برمک کی نمائندگی کر رہا تھا وہ برمک کا خاص آدمی معلوم ہوتا تھا نہیں اور کوئی پیغام نہیں ہمیں بس اتنا ہی پیغام دے کر بھیجا گیا تھا پہلے شخص نے کہا اچھا اب تم جا سکتے ہو برمک کے خاص آدمی نے انہیں کچھ ہدایات دینے کے بعد کہا بلخ کے باغی ایرو اور برمک کے درمیان پیغام رسانی مختصر مگر جامع ہوتی تھی اس اس میں سب سے زیادہ بات کا خیال جاتا تھا کہ قاصد کی شناخت سب سے پہلے کی جائے اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر اگلے قاصد کی شناختی جملے اور پیغام پہنچانے کی جگہ طے کر کے جاتے تھے ان دونوں نے بھی ایسا ہی کیا جانے سے پہلے ان دونوں نے برمک کے خاص آدمی کو اگلے قاصد کی شناخت کا طریقہ بتا دیا یعنی یہ ہر دفعہ ایک نیا کوڑ استعمال کرتے تھے اور نئی جگہ استعمال کرتے تھے ان دونوں نے بھی اگلے قاصد کی شناخت کا طریقہ بتا دیا اور وہ جگہ بھی طے کر لی جہاں اگلا پیغام پہنچانا تھا اس کے بعد وہ دونوں اٹھے اور کمرے سے باہر نکل آئے ان کے کمرے سے باہر نکلتے ہی اندر ایک دفعہ پھر تاریخی چھا گئی باہر نکل کر ان پر ایک دفعہ پھر ہلکا سا خوف تاری ہو گیا اب وہ تیز دیر قدم اٹھا رہے تھے ان کی یہ کوشش تھی کہ جلدی سے جلدی اس کھنڈر سے باہر نکل جائیں ابھی وہ راہداری کے آخری سرے پر ہی پہنچے تھے کہ انہیں ہلکی سی سرگوشی سنائی دی کوئی کہہ رہا تھا دوستو اتنی جلدی کیا ہے ذرا سنبھل کر چلو یہ آواز سن کر وہ دونوں بدک اٹھے انہوں نے خوف زدہ انداز میں اس طرف دیکھا جہاں سے سرگوشی کی آواز آئی تھی انہیں اپنے سے کچھ دور ایک ہیولا سا کھڑا نظر آیا کھنڈر کی تاریکی میں وہ واقعی ہیولا لگتا تھا اور اس کا وجود کھنڈر کی تاریخ رات کو پر اسرار بنا رہا تھا کون ہو تم ان دونوں میں سے ایک نے ہمت کر کے پوچھا گھبراؤ نہیں میرے دوست میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں اس پر اسرار شخص نے کہا اب وہ ان دونوں کے قریب آ چکا تھا لیکن اس کا انداز ماحول کو پر اسرار بنائے ہوئے تھا اور کھنڈر کے ماحول پر تاریخ خاموشی اس پر اسراریت کو بڑھا رہی تھی لیکن تم ہم سے چاہتے کیا ہو دوسرے شخص نے خوفزدہ انداز میں سوال کیا تم دونوں کو میرے ساتھ چلنا ہوگا اس آدمی نے پر اسرار انداز میں ہی جواب دیا لیکن کہاں وہ دونوں ایک ساتھ بول اٹھے لیکن ان کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی نئے قلعے کے مہمانوں کی حفاظت ہمارا فرض ہے اس پر اسرار آدمی نے کہا اس کی یہ بات سن کر وہ دونوں چوک اٹھے کیونکہ اس نے جو جملہ ادا کیا تھا یہ تو دو اجنبی جاسوسوں کے درمیان پہچان کے لیے تھا یعنی یہ ایک کوڈ ورڈ تھا مگر صرف اس وقت اس وقت جب کوئی جاسوس مصیبت میں ہو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں مصیبت میں تھے اور وہ پراسرار آدمی ان کی مدد کو آیا تھا اگر تم ہماری مدد کو آئے ہو تو اندر کون تھا پہلے شخص نے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا جس سے کچھ دیر پہلے وہ دونوں ملے تھے یہ سوال دراصل پراسرار آدمی کی تصدیق کے لیے تھا وہ تمہارا میزبان تھا پراسرار آدمی نے جواب دیا اور تم دوسرے شخص نے پوچھا میں تمہارا محافظ ہوں اس پراسار آدمی نے کہا اس کے اس جواب سے یہ تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ برمک کا ہی آدمی ہے اور بلخ سے آئے ہوئے جاسوسوں کی مدد کو آیا ہے ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں پہلے شخص نے کہا اس کے ساتھ ہی وہ ان دونوں کو لے کر کھنڈر کی ایک طرف چل پڑا کچھ دور جانے کے بعد ایک چھوٹا سا دروازہ آ گیا وہ تینوں اس دروازے سے باہر نکلے تو وہ کھنڈر سے باہر آ گئے اب وہ ان دونوں کے آگے آگے تھا اور اس کا رخ شہر کی طرف تھا وہ دونوں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اگرچہ وہ دونوں اس کے ساتھ جا رہے تھے اور انہوں نے اس کے بارے میں اپنی تسلی کر لی تھی لیکن ابھی وہ اس پر مکمل طور پر اعتماد نہیں کر سکتے تھے اس لیے وہ ہر قسم کے خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار تھے شہر کے دروازے بند تھے اس لیے انہیں فصیل فصیل پھلانگ کر شہر میں داخل ہونا پڑا ان دونوں کی رہنمائی کرنے والے شخص کے انداز سے لگتا تھا جیسے وہ شہر کے گوشے گوشے سے واقف ہو کیونکہ جس جگہ سے انہوں نے فصیل فصیل پھلانگی تھی وہاں کوئی پہرے پہرے دار نہیں تھا تھا یوں محسوس ہوتا جیسے کے اس طرف کا انتظام نہ ہو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ گلیاں عبور کرتے ایک مکان کے سامنے جا رکے ان کے رہنما نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر کے بعد دروازہ کھل گیا اور وہ تینوں اندر داخل ہو گئے کیوں دوستو کہو کیسا رہا دروازہ کھولنے والے نے عجیب سے انداز میں ان دونوں سے سوال کیا اب وہ دروازہ بند کر رہا تھا کیا مطلب ہے تمہارا پہلے شخص نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا وہ ان کے لہجے کی چبھن بھاپ گیا تھا میرے کہنے کا مطلب ہے ہمارے پاس آنا تمہیں کیسا لگا دروازہ کھولنے والے نے دوبارہ کہا ہاں واقعی تم لوگوں کا انداز دلچسپ ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم ہمیں خطرے میں دیکھ کر ہماری مدد کو اس طرح پہنچ جاؤ گے دوسرے شخص نے بیٹھتے ہوئے کہا وہ باتیں کرتے کرتے ایک خوبصورت اور عمدہ طریقے سے سجے ہوئے کمرے میں پہنچ گئے تھے کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کیا خطرہ تھا اس شخص نے مسکراتے ہوئے پوچھا جو ان دونوں کو لے کر آیا تھا کسی نے ہمیں خیموں کو آگ لگاتے دیکھ لیا ہوگا پہلے شخص نے جواب دیا جانتے ہو تمہیں خیموں کو آگ لگاتے ہوئے کس نے دیکھا تھا دروازہ کھولنے والے شخص نے سوال کیا اس کے انداز میں حد درجے کی پر اسراریت تھی قطیبہ کے کسی جاسوس نے دیکھ لیا ہوگا پہلے شخص نے جواب دیا اس کے انداز سے لگتا تھا جیسے اس نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی ہو بالکل صحیح کہا تم نے اس شخص نے کہا جو انہیں لے کر آیا تھا تمہیں یہ حرکت کرتے وقت واقعی قطیبہ بن مسلم کے جاسوسوں نے دیکھا تھا اور اب تم ان جاسوسوں کے سامنے بیٹھے ہو یہ بات سن کر ان دونوں کے کے کھلے کھلے رہ گئے تمہیں ابھی مزید حیرت کا سامنا کرنا ہے دوستو اسی شخص نے دوبارہ کہا وہ حدید تھا ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم صرف کام کی بات کریں گے حدید کے لہجے میں دوستانہ پن تھا تم ہم سے کیا چاہتے ہو ان میں سے ایک شخص بولا کچھ بھی نہیں صرف چند باتوں کی تصدیق اور کچھ معلومات حدیق نے کہا اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گے تو میں تمہاری زندگی کی ضمانت دیتا ہوں یہ یاد رکھو کہ اگر تم جھوٹ بولو گے تو تمہاری لاشیں یہاں سے غائب کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہمیں کچھ وقت چاہیے ہمیں سوچنے دو ہمیں کیا کرنا ہے وہی شخص بولا وہ حدید کے لہجے سے متاثر نظر آ رہا تھا وہ وہ یہ یہ کبھی جان جان بھی چکا تھا کہ حدید نے جو کہا ہے ہے وہ کر بھی سکتا ہم تمہیں صرف آج رات کی دے سکتے ہیں نے اٹھتے ہوئے کہا یہ ذہن میں رکھنا کہ تمہارے اپنے گروہ کے بارے میں ہماری معلومات بہرحال تم سے زیادہ ہیں اس لیے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا یہ کہہ کر وہ تینوں کمرے سے باہر آ گئے اور کمرے کے دروازے کو تالا لگا دیا آپس میں مشورہ کرنے کے بعد وہ دونوں یعنی دشمن کے آدمی اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ حدید اور اس کے ساتھیوں سے تعاون کرنا ہی ان ان کے کے حق میں میں بہتر ہوگا کیونکہ اس صورت بچنے کی امید تھی اس کے علاوہ وہ حدید کے بات کرنے کے انداز سے بھی متاثر تھے کیونکہ وہ جس اعتماد سے بول رہا تھا اس سے واقعی یہ لگتا تھا کہ ان کے اپنے گروہ کے بارے میں حدید کی معلومات ان دونوں سے زیادہ ہیں اس کے علاوہ یہ بات بھی ان کے سامنے تھی کہ جس انداز سے حدید اور اس کے ساتھیوں نے انہیں اغوا کیا تھا اس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ تمام رات ان باتوں پر غور کرتے رہے اور صبح جب حدید اور اس کے ساتھی کمرے میں آئے تو وہ ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہر طرح سے تیار تھے وہ جان چکے تھے کہ ان کے بچنے کے بچنے کی صرف ایک ہی امید ہے کہ وہ حدید اور اس کے ساتھیوں ساتھیوں کے ساتھ مکمل تعاون کریں یعنی ان کی پوری طرح سے بات مانے اور وہ اس کے لیے تیار تھے کہو دوستو حدید نے بیٹھتے ہوئے پوچھا تم کسی نتیجے پر پہنچے ہو یا نہیں ہاں دوست ان میں سے ایک شخص بولا ہم تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں یہ ذہن میں رکھنا کہ جہاں تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی وہاں سے آگے کے حالات دیکھنے کے لیے تم زندہ نہیں رہو گے جس انداز سے وہ دونوں تعاون کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے اس سے حدید کو شک گزرا تھا کہ وہ دونوں انہیں دھوکہ ضرور دیں گے اس لیے وہ ان سے اپنی ضرورت کی معلومات لینے سے پہلے انہیں خوفزدہ کرنا ضروری سمجھتا تھا تم یوسف کیا تم ہم سے تعاون کرو گے حدید نے اچانک ان میں سے ایک کا نام لے کر مخاطب کیا حدید کے منہ سے اپنا نام یوسف سن کر وہ دونوں حیرت سے اچھل پڑے تم میرا نام کیسے جانتے ہو اس شخص نے جسے حدید نے یوسف کہہ کر مخاطب کیا تھا حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات میں پوچھا میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ تمہارے گروہ کے بارے میں ہماری معلومات تم سے زیادہ ہیں حدید نے کہا ابھی تو میں نے تمہارا نام بتایا ہے میں تم دونوں کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں یہ کہہ کر حدید خاموش ہو گیا دراصل وہ یوسف اور اس کے کے ساتھی چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ پھر بولا ہمارے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم کام کی بات پہلے کر لیں یوسف اور اس کا ساتھی جو پہلے ہی حدید اور اس کے گروہ سے متاثر تھے ان لوگوں سے مکمل طور پر تعاون کرنے پر آمادہ ہو گئے حدید اور اس کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ ان لوگوں سے معلومات حاصل کرنا بہت مشکل ثابت ہوگا لیکن حدید نے جس انداز میں یوسف اور اس کے ساتھی پر نفسیاتی حملے کیے اس نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ سب کچھ حدید اور اس کے ساتھیوں کو بتا دے اور انہوں نے ایسا ہی کیا حدید نے ان لوگوں پر نفسیاتی حملہ بڑی کامیابی سے کیا تھا لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ ان دونوں کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جانتا تھا کہ ان میں سے ایک کا نام یوسف ہے اسے یہ نام بھی اتفاقاً ہی پتا چلا تھا ہوا یوں تھا کہ جب وہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے ساتھ لا رہا تھا اس وقت حدید متواتر ان کی گفتگو سنتا آ رہا تھا اگرچہ حدید ان دونوں سے خاصا آگے چلا جا رہا تھا اور ان دونوں کا خیال تھا کہ ان کی آوازیں اس تک نہیں پہنچ رہی ہوں گی لیکن ان کا خیال غلط تھا حدید نے ان کی تمام گفتگو سنی تھی یہی تو قطیبہ کے جاسوسوں کا کمال تھا کہ وہ ہوا کے ساتھ اٹھنے والی سرگوشیوں کو بھی سن لیتے تھے حدید نے یوسف اور اس کے ساتھی پر نفسیاتی حملہ تو کر دیا تھا لیکن اس نے ایک طرح سے ہوا میں تیر چلایا تھا مگر یہ تیر این نشانے پر لگا تھا اس کے نتیجے میں یوسف اور اس کے ساتھی نے جس کا نام ہشام تھا تمام ضروری معلومات حدید اور طلحہ کو دے دی حدید اور اس کے ساتھیوں نے یہ معلومات یوسف اور اور ہشام سے لے تو لی تھی لیکن وہ آنکھیں بند کر کے ان پر یقین نہیں کر سکتے تھے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ان معلومات کی تصدیق ضروری تھی اور یہ کام حدید نے کے ذمے لگایا ان تمام معلومات کی تصدیق کرنا طلحہ اچھی طرح جانتا تھا اس مقصد کے لیے ان لوگوں کا اپنا انتظام تھا شام سے پہلے طلحہ ان تمام معلومات کی تصدیق کر چکا تھا یہ تمام معلومات درست تھی یوسف اور ہشام نے انہیں ذرابر دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی تھی یہ شاید حدید کی باتوں کا اثر تھا ان معلومات کی تصدیق کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ ان تمام معلومات سے فائدہ اٹھایا جائے اس مقصد کے لیے ان تینوں نے ایک منصوبہ ترتیب دیا یہ منصوبہ انہوں نے اسی رات ترتیب دے لیا تھا لیکن اس پر عمل چند دن کے بعد کرنا تھا انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق حدید کو بلخ والوں کے قاصد کے روپ میں برمک کے متعلق لوگوں تک پہنچنا تھا ایسا کرنا اگرچہ خطرناک تھا یہ پہلے ہی بیان ہو چکا ہے کہ حدید کس طرح ان لوگوں تک پہنچا تھا وہاں اس نے پہلے رومال کے ذریعے اپنی شناخت کروائی تھی اور پھر وہ برمک کے آدمیوں کو بغیر کسی شک میں ڈالے واپس بھی آ گیا تھا برمک کے آدمیوں سے ہونے والی اس ملاقات میں اگرچہ حدید کو کوئی اہم معلومات تو نہیں ملی تھی لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ باغیوں کے گروہ کے اہم افراد منظر عام پر آ گئے یعنی جو مین مین لیڈر تھے ان کا پتہ چل گیا تھا اب حدید اور اس کے ساتھی بہت کچھ کر سکتے تھے یہ بلخ کی ایک حویلی تھی حویلی اتنی بڑی تھی کہ پورا محل لگتا تھا اس کو باہر سے دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں کوئی بہت بڑی حیثیت والا شخص رہتا ہوگا اگرچہ یہ حویلی آبادی سے ایک طرف ہٹ کر تھی لیکن خوبصورتی میں شہر کی کوئی دوسری عمارت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی یہ حویلی بلخ کی فوج کے سپہ سالار کی ملکیت تھی اس کو بلخ کے اعلی حکام کی نظر میں جو حیثیت حاصل تھی اس حیثیت کا بھرم رکھنے کے لیے اس نے یہ حویلی بنوائی تھی اس دن اس حویلی میں سر شام ہی بہت گہما گہمی نظر آ رہی تھی ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کوئی دعوت ہو لوگ آ رہے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گہما گہمی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا تقریباً تمام مہمان آ چکے تھے لیکن سپے سالار جس کا نام لبید تھا کچھ بے چین نظر آ رہا تھا اس کی نگاہوں میں موجود بے چینی سے اندازہ ہوتا تھا جیسے وہ کسی کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہو پھر اس کی نظر جیسے ہی مزنی پر پڑی وہ اس کی طرف بڑھ گیا مزنی بلخ کے امیر کا نام تھا اس دعوت میں اس کی آمد سے پتا چلتا تھا کہ یہاں بہت اہم لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے اور یہ دعوت بھی کسی خاص مقصد کے لیے ہے برمک ابھی تک نہیں آیا لبید نے مزنی کے پاس پہنچ کر کہا چند دن پہلے لبید اور مزنی کو برمک کی طرف سے پیغام ملا تھا کہ وہ بلخ آ رہا ہے اگرچہ یہ پیغام اچانک تھا لیکن لبید اور مزنی جانتے تھے کہ برمک اسی طرح اچانک بلخ آئے گا کیونکہ ان کی بغاوت کی کامیابی کا انحصار اس بات پر تھا کہ وہ لوگ اپنی مصروفیات کو خفیہ رکھے مقررہ دن لبید نے اپنی حویلی میں ایک دعوت کا انتظام کیا تھا یعنی جس دن برمک کو آنا تھا اس دن لبید نے اپنی حویلی میں دعوت کا انتظام کیا لیکن یہ دعوت کم اور جشن زیادہ تھا اب اور اب وہ لوگ بے چینی سے برمک کی آمد کا انتظار کر رہے تھے اس نے آج آنے کا وعدہ تو کیا تھا مجنی نے جواب دیا میں بھی اسی کا انتظار کر رہا ہوں جو ہی مجنی کی بات ختم ہوئی ایک ملازم نے آ کر کے کان میں بتایا کہ امیر نو بہار برمک آ گیا ہے یہ سنتے ہی لبی کا تنا ہوا چہرہ کھل اٹھا اس کے ساتھ ہی وہ اور مجنی برمک کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے برمک کی آمد سے گویا محفل میں جان پڑ گئی تھی اس روز کے مہمانوں میں برمک کو خاص اہمیت حاصل تھی اس کے علاوہ قلعے دار بھی اس محفل میں شامل تھا مہمانوں کو حویلی کے ایک بڑے کمرے میں بٹھایا گیا تھا کمرے کے ایک طرف ایک مغنیہ یعنی گانے والی دف کی تھاپ پر مخصوص انداز میں عربی گیت گا رہی تھی ان گیتوں کا سلسلہ برمک کی آمد پر رک گیا تھا لیکن جو ہی وہ مہمانوں کے درمیان بیٹھا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا لبید جو برمک کے ایک طرف بیٹھا تھا اس کی طرف جھکا اور آہستہ سے بولا کہو پسند آیا ہمارا یہ رنگ اس اس کے ساتھ ہی نے آنکھوں سے مغنیہ کی طرف اشارہ کیا ایسا کرتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی اس کی بات سن کر برمک بھی مسکرا دیا اور مسکراتے ہوئے بولا اس رنگ کو کام کی بات کے بعد پرکھیں گے اس کے ساتھ ہی دونوں نے آہستہ سے کہا لگایا اب ان کی گفتگو میں مزنی بھی شریک ہو چکا تھا مزنی جو کہ برمک کے دوسری طرف بیٹھا تھا بولا اے برمک سنا ہے تیری بیوی بھی تیرے ساتھ آئی ہے ہاں برمک نے جواب دیا اس وقت وہ زنان خانے میں ہے اسے ساتھ لانے کا مقصد مزنی نے پوچھا دیکھ مزنی تجھے معلوم ہے میں کوئی کام سوچے سمجھے بغیر نہیں کرتا برمک نے آہستہ سے کہا کل جب ہمارا کام مکمل ہو جائے گا تو اس وقت بھی تو ہمیں یہاں آنا ہی پڑے گا میں اسے یہاں اس لیے لایا ہوں کہ اسے یہاں ہی چھوڑ جاؤں اور جب ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں بھی یہاں آ جاؤں گا یہ کہتے ہوئے برمک کی آواز بہت آہستہ ہو گئی تھی اس نے یہ بات تقریباً سرگوشی کے انداز میں کہی تھی اس لیے مزنی کو اپنا کان برمک کے منہ کے ساتھ لگانا پڑا تھا وہ تینوں بظاہر تو محفل میں مکمل طور پر شریک نظر آ رہے تھے لیکن وہ اس سے طور پر لا تعلق تھے اس بات کو قلعے محسوس کیا جو ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا اس اس نے بات کو محسوس تو کر لیا لیکن اس کو اس وجہ سے نظر انداز کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ برمک لبید اور مزنی کا بڑا گہرا دوست تھا لیکن برمک کی آج اچانک آمد اس کی سمجھ سے بالا تر تھی لیکن اس نے اس پر زیادہ غور کرنا مناسب نہ سمجھا اور کچھ دیر بعد وہ دوبارہ محفل کی گہما گہمی میں کھو گیا باتیں کرتے کرتے لبید کی آنکھوں سے بے چینی صاف جھلکنے لگی کچھ دیر تو اس نے اپنی حالت کو چھپائے رکھا لیکن آخر اس سے رہا نہ گیا اس نے برمک کو کہا میں نے اپنے دو آدمیوں کو خاص کام سے بھیجا تھا لیکن وہ دونوں ابھی تک واپس نہیں آئے تم نے کن کو بھیجا تھا برمک نے سوال کیا برمک نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ خاص کام کیا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ خاص کام کیا ہو سکتا ہے اس کے بجائے اس نے صرف ان آدمیوں کے نام پوچھے تھے جنہیں لبید نے بھیجا تھا اور جواب میں لبید نے ان دو آدمیوں کے نام بتا فکر نہ کرو وہ دونوں ہوشیار ہیں آ جائیں گے برمک نے کہا کچھ دیر اور گزری تھی کہ ملازموں نے آ کر اطلاع دی کہ کھانا لگایا جا چکا ہے لہذا سب مہمانوں کو کام گاہ کی طرف لے جایا گیا تعام گاہ کی طرف جاتے ہوئے لبید دار کے ساتھ ہو گیا اور آہستہ سے بولا کھانے کے بعد تھوڑا رکیے گا کچھ دیر بعد یہاں ایک اہم اجلاس ہونے والا ہے جواب میں قلعے دار نے صرف سر ہلا دیا وہ جانتا تھا کہ برمک کی آمد پر اس قسم کے اجلاس ہوتے ہی رہتے تھے کھانے کے بعد سب مہمان آہستہ آہستہ جانے لگے اور محفل کی رونقیں ماند پڑ گئی آخر میں صرف چند لوگ وہاں موجود تھے جن کو ایک خاص کمرے میں لے جایا گیا یہ کمرہ آرائش سے یعنی سجاوٹ سے نشست گا لگتا تھا ان مہمانوں میں برمک قلعے دار اور فوج کے کچھ اعلی افسران شامل تھے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر داخل ہوئے یہ وہی دونوں تھے جن کا ذکر لبید نے برمک سے کیا تھا انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے لبید کو بتایا کہ کام ہو گیا ہے اس بات پر لبید کا تنا ہوا چہرہ پرسکون ہو گیا اس نے آنکھوں کے اشارے سے ہی ان دونوں کو چلے جانے کو کہا ان کے جاتے ہی دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا سب لوگ خاص طور پر قلعے حیران ہوں گے کہ آج اچانک یہ اجلاس کیوں بلوایا گیا ہے کچھ دیر کے بعد لبید نے وہاں موجود سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ قلعے صاحب کے علاوہ سب مقصد سے آگاہ بھی ہیں اس کی یہ بات سن کر قلعے دار خاصا حیران نظر آ رہا تھا یہ بات واقعی عجیب تھی کہ کسی بات سے بلخ کے تمام اہم لوگ واقف ہوں لیکن قلعے دار اس بات سے واقف نہ ہو میں لمبی چوڑی تمہید باندھنے کے بجائے صرف ضروری باتیں کروں گا لبید اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا قلعے دار صاحب کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم بلخ میں بغاوت کا ارادہ رکھتے ہیں بغاوت کا لفظ سن کر قلعے کا منہ حیرت سے کھل گیا ہم دار صاحب سے کچھ نہیں چاہتے ہم صرف ان کی حمایت چاہتے ہیں یعنی یہ ہماری حمایت کر دے لبید نے بات کو آگے بڑھایا اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس بات کو راز ہی رکھے اگر وہ ہماری حمایت کرتے ہیں تو اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے اور اگر وہ ہماری حمایت سے انکار کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ وہ خود اپنا نقصان کریں گے کیوں دار صاحب بات کرتے کرتے اس نے اچانک دار کو مخاطب کیا اس کے لہجے میں شدید قسم کا موجود تھا اس کی یہ باتیں سن کر دار کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا غصے کی حالت میں وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا تم لوگ اپنا نقصان خود کرو گے تم ابھی قطیبہ بن مسلم کو جانتے نہیں ہو جب اس تک یہ اطلاع پہنچے گی تو وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا بلکہ تم لوگوں پر خدا کا عذاب بن کر نازل ہوگا لیکن اس تک یہ اطلاع پہنچنے ہی کون دے گا برمک نے تنزیہ انداز میں کہا یہ اطلاع میں کتیبہ تک پہنچاؤں گا یہ کہہ کر قلعہ دار نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ برمک کی آواز نے اس کے قدم روک لیے برمک کہہ رہا تھا ہم اتنی آسانی سے کسی پر اپنا راز ظاہر نہیں کرتے یہ بات سن کر قلعے دار غصے کی حالت میں باہر نکل گیا وہ جلد از جلد اپنے دفتر پہنچنا چاہتا تھا تاکہ قطبہ بن مسلم کو ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دے سکے لیکن وہ غصے کی حالت میں بھول گیا تھا کہ کہ وہ وہ کتنی بڑی غلطی ہے اسے ہرگز یہ بات نہیں ظاہر کرنی چاہیے تھی بغاوت کی اطلاع قطبہ بن مسلم تک پہنچائے گا وہ حویلی سے تو نکل آیا اس کا رخ اپنے دفتر کی طرف تھا اس کے ساتھ چار محافظ بھی تھے ابھی وہ لوگ حویلی سے تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ان پانچوں پر حملہ ہو گیا یہ پانچ تھے جبکہ حملہ کرنے والے پندرہ علاقہ ویران تھا اس لیے حملہ آوروں کو کوئی فکر نہیں تھی کہ وہ پکڑے جا سکتے ہیں قلعے دار اور اس کے محافظوں نے مقابلہ تو کیا لیکن سبھی مارے گئے حملہ آوروں نے ان کی لاشیں اٹھائی اور وہاں سے غائب ہو گئے یہی وہ انتظام تھا جس کے لیے لبید نے اپنے دو آدمیوں کو بھیجا تھا وہ پہلے سے ہی یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ قلعے دار کسی صورت میں بھی ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے گا چنانچہ اس نے یہ انتظام کیا کہ قلعے دار کے قتل کا بندوبست کروا دیا قلعے کے جانے کے کچھ دیر بعد کچھ دیر تک کمرے میں خاموشی رہی لیکن جو ہی یہ اطلاع ملی کہ قلعے کو قتل کر دیا گیا ہے تو محفل پھر گرم ہو گئی برمک چونکہ اس وقت مہمان خصوصی کی حیثیت رکھتا تھا اس لیے وہ کھڑا ہو گیا اور تقریر کرنے کے انداز میں بولا آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جو ہم لوگوں سے بغاوت کرتا ہے اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے دار قتل ہو چکا ہے اب اہم کام یہ ہے کہ اس کے قتل کی اطلاع کسی بھی طرح قطیبہ بن مسلم تک نہیں پہنچنی چاہیے اور یہ تمام انتظام مزنی کا ہوگا لیکن اس بات کی تصدیق کون کرے گا کہ بغاوت کے وقت فوج ہمارا ساتھ دے گی مہمانوں میں سے ایک نے سوال کیا کیا میری یہاں موجودگی اس بات کی تصدیق کے لیے کافی نہیں ہے اس سے پہلے کہ برمک اس سوال کا جواب دیتا لبید بول پڑا میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ فوج کا ایک بڑا حصہ ہمارا ساتھ دے گا ہم خوریزی نہیں چاہتے لیکن جو فوج ہماری مخالفت کرے گی اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا ایک اور مہمان نے سوال کیا اول تو ہماری نفری ہی بہت زیادہ ہے لبید بولا جو نفری ہمارا ساتھ نہیں دے گی اس کی تعداد بہت کم ہے ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو وہ نفری ہمارے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں کرے گی اس کے علاوہ میں نے ایک انتظام اور کیا ہے وہ یہ کہ بغاوت سے ایک دن پہلے وہ نفری جو ہمارا ساتھ دے گی میں میں ہوگی ہوگی جبکہ باقی نفری رات کو ان پر حملہ کر کے انہیں قید کر لیا جائے گا کچھ دیر مزید گفتگو کے بعد لبید نے مہمانوں میں مشروبات تقسیم کرنے کا حکم دیا ابھی مشروبات تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری تھا جب برمک کے کان میں کسی شخص نے کچھ کہا یہ سن کر برمک حیران ہو گیا اور اس نے لبید کے کان میں کہا تم اس شخص کو جانتے ہو ساتھ ہی اس نے آنکھوں سے ایک ملازم کی طرف اشارہ کیا نہیں لبید بھی برمک کی اس بات پر حیران ہوا کیوں تم اسے جانتے ہو لبید نے برمک سے الٹا سوال کیا نہیں اسے میں تو نہیں یہ جانتا ہے برمک نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس نے کچھ دیر پہلے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی اس کا کہنا ہے بلکہ اسے یقین ہے کہ یہ شخص بلخ والوں کا کوئی پیغام لے کر نو بہار گیا تھا اور وہاں یہ شخص اس سے ملا تھا بلکہ اس نے یہ پیغام اسی کو دیا تھا کیا مطلب ہے تمہارا مجنی نے حیرت سے پوچھا وہ بھی اس گفتگو میں شریک ہو چکا تھا میرا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے شاید ہمیں اس ملازم کو غائب کروانا پڑے برمک کچھ سوچتے ہوئے بولا کیا یہ یہ تمہارا ملازم ہے اس نے لبید سے پوچھا نہیں یومیہ اجرت پر بلائے گئے ملازموں میں سے ہے یعنی دہاڑی مزدور ہے لبید نے برمک کو جواب دیا یہ شخص ہمارے پاس آیا تھا وہ شخص بولا جس نے برمک کے کان میں سرگوشی کی تھی اور اس نے ہمیں پیلے ریشمی رومال کے حوالے سے اپنی پہچان کروائی تھی لیکن ریشمی رومال والا قاصد تو ابھی ہم نے بھیجا ہی نہیں لبید بولا جس ملازم پر یہ لوگ شک کر رہے تھے وہ واقعی حقیق تھا یعنی قطیبہ بن مسلم کا جاسوس اسے جب یہ اطلاع ملی تھی کہ برمک بلخ جا رہا ہے تو اس نے اور طلحہ نے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ دونوں بھی بلخ جائیں گے اور وہاں ہونے والی سرگرمیوں کو دیکھیں گے عبداللہ کو انہوں نے نو بہار میں ہی رہنے دیا تھا حدید کو یہاں جو کچھ دیکھنا تھا وہ دیکھ چکا تھا اور اب وہ اس محفل سے نکلنے کی سوچ رہا تھا آخر کچھ دیر کے بعد وہ مشروب لینے کی غرض سے وہاں سے نکل آیا وہ کہیں رکا نہیں بلکہ حویلی سے باہر نکل آیا اور ایک سمت میں چل پڑا وہ جلدی میں تھا اور اسی جلدی میں اس سے یہ بھول ہو گئی کہ وہ یہ دیکھنا بھول گیا کہ کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا اس کے پیچھے تین آدمی آ رہے تھے انہیں لبید اور برمک نے حدید پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا حدید کو حویلی سے نکلتے دیکھ کر ان میں سے ایک لبید کو اطلاع دینے چلا گیا تھا حویلی سے کچھ دور طلحہ دو گھوڑے لیے کھڑا تھا طلحہ جلدی کرو ہمیں بہت جلد یہاں سے نکلنا ہے حدید طلحہ کے پاس پہنچ کر بولا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ہمیں ہر حال میں قطبہ تک پہنچنا ہے یہ کہہ کر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اسے گھوڑے پر سوار ہوتا دیکھ کر تلہا بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور دونوں نے گھوڑے کو ایک سمت میں گھوڑے ایک سمت میں ڈوڑا دیے رات کا وقت تھا اور قلعے کے دروازے یقینا بند تھے لیکن حدید ایسا راستہ جانتا تھا کہ وہ قلعے سے باہر نکل سکے یہ قلعے کے وسط میں بہنے والی نہر تھی جو ایک جگہ سے قلعے کی دیوار کے نیچے سے ہو کر شہر سے باہر جاتی تھی دونوں کا رخ اسی نہر کی طرف تھا وہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ انہیں اپنے پیچھے گھوڑوں کا شور سنائی دیا شور قریب آتا جا رہا تھا پھر انہیں للکارنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ان پر تیر برسنے لگے یہ تیر انداز لبید نے بھیجے تھے حدید اور طلحہ نے اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی تیروں سے بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھوڑوں کو دائیں بائیں گھمانا شروع کر دیا جائے لیکن طلحہ اور حدید ایسا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس اس طرح ان کے اور حملہ آوروں کے درمیان فاصلہ کم ہونے کا خطرہ تھا آخر وہ نہر تک پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے گھوڑے نہر میں ڈال دیے کچھ دیر کے بعد وہ قلعے سے باہر تھے قلعے سے باہر نکل کر انہوں نے دوبارہ اپنے گھوڑے دوڑا دیے اب ان کا رخ مرو کی طرف تھا جہاں قطیبہ بن مسلم موجود تھا حدید حدید کو طلحہ کی آواز سنائی دی میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا حدید طلحہ کی اس بات پر چوکا لیکن اس نے اپنا گھوڑا روکا نہیں تھا کیا مطلب ہے تمہارا اس نے گھوڑا طلحہ کے گھوڑے کے پہلو میں کر لیا تھا وہ اندھیرے میں اندازہ لگا چکا تھا جیسے طلحہ ایک طرف کو جھک کر گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہو مجھے تیر لگ چکا ہے اور اب میرا بچنا مشکل ہے تم جتنی جلدی ہو سکے قطیبہ بن مسلم تک پہنچ جاؤ اور میری فکر نہ کرو میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا طلحہ کو بولنے میں مشکل پیش آ رہی تھی لیکن میں تمہیں کس طرح اکیلا چھوڑ سکتا ہوں حدید نے طلحہ سے کہا ہمت کرو ہم دونوں ہی کتبا تک پہنچ جائیں گے تم ہمت کرو میرے دوست قطیبہ بن مسلم اپنے دفتر میں موجود تھا جب اسے اطلاع ملی کہ بلخ سے ایک جاسوس کوئی اہم خبر لے کر آیا ہے اس کے ساتھ ایک آدمی کی لاش بھی ہے یہ سن کر قطیبہ نے اس شخص کو فوراً بلا لیا وہ حدید تھا اس کے ساتھ طلحہ کی لاش تھی تلہا راستے میں ہی مر گیا تھا میرا نام حدید ہے حدید نے اندر داخل ہوتے ہی کہا لگتا ہے تم کوئی اچھی خبر نہیں لے کر آئے خطیبہ نے حدید کا تھکا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا اس کے ساتھ ہی اس نے یہ حکم بھی دے دیا کہ حدید کو کھانا کھلانے کا انتظام کیا جائے کیونکہ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ حدید کئی دن سے بھوکا پیاسا سفر کرتا رہا ہے مجھے اندازہ ہے کہ تم کئی دن بھوکے پیاسے سفر کرتے رہے ہو لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پہلے تم وہ اطلاع مجھے دے دو جس کے لیے تم نے اتنی تکالیف برداشت کی ہیں بن مسلم نے حدیث سے کہا بلخ میں بغاوت کی چنگاریاں پھوٹ پڑی ہیں اور شاید اب تک ان لوگوں نے وہاں بغاوت کر بھی دی ہو حدید بولا اس کی اطلاع اگرچہ پریشان کن تھی لیکن اس سے قطیبہ کے چہرے پر کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوئی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے پہلے سے ہی اس بات کا علم ہو کہ بلخ میں بغاوت ضرور ہوگی اس نے حدید سے مزید کچھ پوچھنے کے بجائے اسے خادم کے ساتھ بھجوا دیا تاکہ وہ کھانا کھا کے آرام کر سکے حبیب کو بھجوا کر اس نے ہنگامی طور پر فوج کے اعلی افسران کا اجلاس بلوایا جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو نے انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا ہم لوگ سلطنت اسلامیہ کی حفاظت اور توسیع کے خواہش مند ہیں لیکن ہمارے اپنے ہی ہماری راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں قطبہ بن مسلم اپنے سلاروں سے کہہ رہا تھا مجھے اطلاع ملی ہے کہ بلخ میں بغاوت ہو گئی ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے جتنی جلدی ہو سکے فوج تیار کرو باقی ضروری احکامات تم سب کو ساتھ ساتھ ملتے رہیں گے مزید کچھ بحث اور گفتور کے بعد اجلاس برخاست ہو گیا کچھ دن فوج کو تیار کرنے میں لگ گئے آخر ایک دن قطیبہ نے فوج کو کوچ کا حکم دے دیا فوج کے اگلے حصے میں جو دستے تھے ان کا سالار زرار بن حسین نامی شخص تھا زرار بن حسین کے دستے فوج کا ہر تھے قطیبہ کی فوج میں کچھ رضاکار دستے بھی تھے یہ لوگ انفرادی جنگ کے تو ماہر ہو سکتے تھے لیکن لشکر کی شکل میں لڑنے سے ناواقف تھے کیونکہ لشکر کے حصوں کو سالاروں کے لشکر کے حصوں کو سالاروں کے حکم کے مطابق لڑنا پیترے بدلنا اور حملہ کرنا ہوتا تھا اس کا حل قطیبہ نے یہ نکالا کہ ہر دس افراد پر ایک تجربے کار فوجی معمور کر دیا جو ان افراد کو لڑا سکے قطیبہ بن مسلم منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا بلخ کے نواح میں پہنچ گیا اس کے بلخ پہنچنے سے پہلے ہی وہاں بغاوت ہو چکی تھی اسے ایسی کوئی امید نہیں تھی کہ بلخ والوں کو بے خبری میں جا پکڑے گا لیکن اس نے احتیاطاً کچھ لوگ فوج سے بہت آگے بھیج دیے تھے تاکہ بلخ کے باغیوں پر نظر رکھی جا سکے لشکر کا ہر اول خاصا آگے تھا جس کا سالار زرار بن حسین تھا ابھی ہراول شہر سے خاصا دور تھا جب لبید کو اطلاع ملی کہ قطیبہ کا لشکر آ رہا ہے لبید کو اطلاع دینے والے نے بتایا کہ لشکر کی کل تعداد دو ہزار ہے دراصل اطلاع دینے والے نے ہر اول کو ہی کل لشکر سمجھ لیا تھا لبید نے یہ اطلاع فوراً سپہ سالار تک پہنچائی اور باغیوں کے ہائی کمانڈ نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ شہر سے باہر فوج نکال کر لڑا جائے وہ لوگ ایسا کر سکتے تھے کیونکہ ان کی اطلاع کے مطابق حملہ آور لشکر دو ہزار کی تعداد کا تھا جبکہ شہر میں لڑنے والوں کی تعداد چودہ سے پندرہ ہزار تک تھی چنانچہ باغیوں کا لشکر شہر سے باہر آ کر اکٹھا ہو گیا خطیبہ کے آدمیوں نے جب لشکر کو باہر اکٹھا ہوتے دیکھا تو وہ فوراً پیچھے اطلاع لے کر آئے چونکہ سب سے آگے زرار بن حسین کے دستے تھے لہذا پہلے اسے اطلاع ملی اس نے پیغام لانے والے کو قطیبہ کی طرف روانہ کر دیا اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی بھیج دیا کہ قطیبہ اپنے دستے ہم سے ایک میل دور لا کر روک لے اس کے ساتھ ہی زرار بن حسیم نے ہر اول دستوں کی رفتار تیز کر دی اور جلدی ہی باغی لشکر کے سامنے پہنچ گیا باغیوں کی کمانڈر نے جب اتنی تھوڑی فوج دیکھی تو اس نے حملے کا حکم دے دیا یہ حملہ اس طرح تھا جیسے تند و تیز طوفان باغیوں کا خیال تھا کہ وہ اتنے کم تعداد لشکر کو رون کر رکھ دیں گے چنانچہ جلد ہی زرار بن حسین کے دستوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ پیچھے ہٹتے آئے پھر اچانک باغی لشکر پر سے حملہ ہو گیا یہ حملہ بڑا ہی شدید تھا اور باغی لشکر کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بڑی بے ترتیبی سے بھاگنے لگے یہ پہلو والا حملہ قطیبہ نے کیا تھا اسے جب اطلاع ملی کہ زرار بن حسین کا دستہ مشکل میں ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے تو قطیبہ نے اسے مدد دینے کے بجائے اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور اسے راستے کے دونوں طرف پھیلا دیا جس راستے پر زرار کے دستے پسپا ہوتے آ رہے تھے جب زرار بن حسین پسپا ہوتا ہوا اس جگہ سے گزرا جہاں قطیبہ نے گھات لگائی ہوئی تھی تو قطیبہ کے لشکر نے باغیوں کے لشکر کے پہلوؤں پر حملہ کر دیا اور باغیوں کے قدم اکھاڑ دیے قطیبہ کی فوج نے باغیوں کو قتل کرنے کے بجائے بھاگتے ہوئے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا ان قید ہونے والے لوگوں میں کچھ شہری بھی تھے اور ان میں وہ عورتیں اور بچے بھی تھے جو زرار بن حسین کے دستوں کو بھاگتا دیکھ کر اسے فتح سمجھ بیٹھے تھے اور شہر سے باہر تھے ان عورتوں میں خاص اہمیت برمک کی کی بیوی تھی نے باغیوں کو بھاگتا دیکھ کر کچھ دستوں کو قلعے میں داخل ہونے کا حکم دیا لیکن جب یہ نئے قلعے تک پہنچے تو قلعے کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے اور فصیل پر تیر انداز موجود تھے جن کی تیر اندازی نے ان دستوں کو واپس ہونے پر مجبور کر دیا جب باغی فوج بھاگنا شروع ہوئی تو انہوں نے قلعے کا رخ کیا لیکن باغیوں کے کمانداروں کو علم تھا کہ قطیبہ قلعے میں داخل ہونے کی کوشش ضرور کرے گا اس لیے جتنے فوجی قلعے میں داخل ہو سکے انہیں داخل کر لیا گیا اور باغیوں کو باہر چھوڑ کر قلعے کے دروازے بند کر دیے گئے دیواروں پر تیر انداز مقرر کر دیے گئے اگرچہ قلعے سے باہر پکڑے جانے والوں کی تعداد کم نہیں تھی لیکن پھر بھی آٹھ سے دس ہزار تک فوج دوبارہ قلعے میں جمع ہو چکی تھی قطیبہ نے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ طول پکڑتا گیا یہاں تک کہ تین مہینے گزر گئے اس دوران قطیبہ نے شہر والوں کو اتنا تنگ کیا کہ بلاخر صلح کرنی پڑی قطیبہ نے صلح کو قبول کر لیا اور قلعے کے دروازے اس کے کھل گئے بلخ میں بغاوت اور قطیبہ کا بلخ پر حملہ چھیاسی ہجری کے وسط کی بات ہے بلخ والوں سے صلح ہو چکی تھی اور صلح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ قطیبہ بن مسلم قیدیوں کو رہا کر دے اگر قطیبہ چاہتا تو یہ شرط ماننے سے انکار کر سکتا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ قید ہونے والوں میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے چنانچہ اس نے اس شرط کو قبول کر لیا اور قلعے میں داخل ہونے سے پہلے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا ان قیدیوں میں برمک کی بیوی بھی شامل تھی بلخ شہر میں امن و امان قائم ہو چکا تھا لیکن قطیبہ بن مسلم ابھی بلخ میں ہی موجود تھا ایک دن وہ محل میں موجود تھا جب اسے اطلاع ملی کہ حجاج بن یوسف کا قاصد آیا ہے